بسم اللہ الرحمن الرحیم میراث دعوت و اسباق علم میراث کی اہمیت اور علم میراث کو نہایت سہولت سے سیکھنے کے لیے ایک نافع اور آسان کتاب مصنف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی علم میراث اور قرآن مجید قرآن مجید میں علم میراث کی آیات عدد میں تو کم ہیں مگر تاکید ترغیب وعید اور تفصیل میں کئی دیگر فرائض سے زیادہ واضح اور موقع ہیں اگر آپ علم میراث قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر پڑھیں اور سیکھیں تو پھر یہ علم خوب اچھی طرح یاد رہتا ہے اور دل میں بیٹھ جاتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم ربیعت الرعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں من تعلم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها جو کوئی علم میراث قرآن مجید کے بغیر سیکھتا ہے تو وہ بہت جلد اسے بھول جاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں سادہ کا کہ انہوں نے سچ فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے علم میراث سیکھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذیل میں قرآن مجید کی آیات میراث اور آیات وصیت کی اجمالی فہرست درج کی جا رہی ہے تاکہ اعلی ذوق اس سے میراث فہمی از قرآن فہمی کا راستہ پائیں فہرست آیات میراث نمبر ایک صورت النساء آیت سات میراث میں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی قطعی اور مقرر حصہ ہے نمبر دو صورت النساء آیت آٹھ جن اقارب کا میراث میں حصہ نہیں ہے انہیں تالیف قلب کے لیے کچھ دینا نمبر تین صورت النساء آیت نو اپنے بچوں کی طرح دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھو اور ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو نمبر چار صورت النساء آیت دس میراث میں سے کسی دوسرے کا حصہ قبضے میں لینا خصوصاً یتیموں کا مال کھانا یہ جہنم کے انگارے ہیں نمبر پانچ صورت النساء آیت گیارہ میراث میں والدین اور اولاد کے حصے اور حکمت نمبر چھ صورت النساء آیت بارہ خاون بیوی اور کلالہ کے حصے نمبر سات صورت النساء آیت تیرہ چودہ میراث کا حکم بہت تاکیدی ہے یہ حدود اللہ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے گا جہنم میں جائے گا نمبر آٹھ صورت النساء آیت تینتیس موالی کی میراث نمبر نو سورت النساء آیت ایک سو چھہتر کلالہ کی میراث حکام میراث اللہ تعالی کا فتویٰ ہیں نمبر دس سورت الانفال آیت بہتر تا پچہتر حکم میراث کا ہجرت سے نسبت کی طرف انتقال میراث کا سابقہ اور تازہ نظام فیصلہ کہ اب رشتہ دار ہی میراث کے مستحق ہیں نمبر گیارہ صورت الحضاب آیت چھ رشتہ دار ہی میراث کے مستحق ہیں ایمان و ہجرت کے تعلق پر اب میراث نہیں ہے وسیعت ابتدا میں وسیعت کے احکامات کچھ اور تھے مگر پھر قطعی فیصلہ یہ ہوا کہ وصیت صرف تہائی مال میں کی جا سکتی ہے وصیت کے احکامات کے لیے درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں صورت البقرہ آیت ایک سو اسی تا ایک سو بیاسی صورت البقرہ آیت دو سو چالیس صورت المائدہ آیت ایک سو چھ تا ایک سو آٹھ